حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ فرمائے ایک شخص جنگ کو جاتا ہے ثواب اور شہرت دونوں کا طلبکار ہے اسے کیا ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا اس شخص نے یہ سوال تین دفعہ دہرایا ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسے کچھ نہیں ملے گا پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بیالیس